جناب محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوط کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائیں قنوط فرمائی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوراسی